بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد اسلامی تاریخ مدینہ منورہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے جس کا نام قبا ہے یہاں انصار کے بہت سے خانہ خاندان آباد تھے اور کلسم بن ہدم ان کے سردار تھے ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہی قیام فرمایا اور کلث بن ہدوم کے گھر میں مہمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قبا ہے مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے اور باری باری پتھروں کو اٹھاتے تھے ایک صحابی نے یہ شعر کہا لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المضلل یعنی اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی کام کرے تو ہمارا یہ عمل گمراہی کا سبب ہوگا یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ یعنی یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور خدا صاف و پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چودہ دن قیام فرما کر جمعہ کے دن مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے یہ مسجد قبا والوں کا واقعہ تھا اور سب سے اسپیشل بات جو مسجد قبا والوں کی تھی جس کے بارے میں قرآن نے بھی تعریف کی اور کہا ان کہ قبا والوں کی سب سے بڑی اسپیشلٹی یہ تھی کہ وہ پاکی صفائی اور تہارت کا بہت خیال رکھتے تھے اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام نے ہمیں نظافت کا بھی حکم دیا طہارت کا بھی حکم دیا دیکھو حدیث پاک ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے سیونٹی شعبے ہیں ایمان کے ستر اور ستر سے زائد شعبے ہیں لیکن کم از کم ایمان کا حصہ یہ ہے کہ ایمان والا اگر راستے میں کوئی گندگی کو دیکھے یا تکلیف دینے والی چیز کو دیکھے تو ایمان والا اسے ہٹا دے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ راستے میں جب گندگی کو دیکھے گا تو ایمان والا اسے ہٹا دے گا تاکہ لوگوں کو وہ گندگی نہ لگ جائے تو وہ اسلام جو ہمیں یہ بتلاتا ہو کہ ایمان والا گندگی ہٹانے کا کام کرتا ہے تو ایمان والے کا گندگی ڈال دینا یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ ایمان والا جہاں چاہے دھوک دے جہاں چاہے پان کی پچکاری مار دے جہاں چاہے بندی کھا کر اسے دھوک دے جہاں کھائے سگریٹ پی کر اسے پھینک دے یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میرے امتیوں اپنے گھر کو بھی صاف رکھو اور گھر کے اطراف کو بھی صاف رکھو جو پیچھے کا یارڈ ہے آگے کا تمہارا گارڈن ہے اس کو بھی صاف رکھنے کا اہتمام کرو اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں جس طرح تم گھروں کو صاف رکھتے ہو اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھو اس لیے کہ باقاعدہ حدیث ہے کہ جو آدمی دھلا ہوا صاف کپڑا پہنتا ہے جب تک وہ کپڑا صاف رہتا ہے وہ اللہ کی تصویر کرتا ہے تو کپڑا اللہ کی تصدیق کرتا ہے تو کپڑوں کو صاف رکھنا ہے گھر کو گھر کے آنگن کو صاف رکھنا ہے اور خود بھی صاف ستھرے رہے بلکہ آپ کو بڑی پیاری روایت سناؤ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کا حال یہ تھا بال بالکل بکھرے ہوئے پراگندہ حالی میں اور بالکل بال ادھر ادھر ہے اس کو کوم بھی نہیں کیا اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے میرے بھائیوں سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنے قریب بلا کر بٹھایا اور پھر کسی کو کہا کہ جاؤ تیل لے کر آؤ کسی کو کہا کوم لے کر آؤ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر تیل لگایا حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کے کے سر پر تیل لگایا اور اس بعد کنگی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بال بنائے اور پھر کسی کو کہا کہ آئینہ لاؤ اور جب مرر لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو پوچھا میرے بھائی اس میں دیکھو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم پہلے اچھے لگتے تھے یا ابھی اچھے لگتے ہو اندازہ تو لگاؤ کتنا ایک ایمان والے کو نصیب رہنے کا حکم دیا گیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال کہ اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو شریعت کی لمٹ میں رہ کر ہمیں صاف ستھرے اور خوبصورت رہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے یہ اس نعمت کا شکریہ ہے تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے تو صفائی کا بڑا اہتمام اسلام میں کیا گیا ہے اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام میں صفائی ہی ہی نہیں نہیں نظافت بلکہ ون سٹیپ فردر اسلام نے تو طہارت کا بھی حکم دیا ہے کہ تم باہر سے بھی صاف ہو اور اندر سے بھی تمہارے اندر باقی ہو آج ہماری ویسٹرن سوسائٹی اس بات کی تو بہت ہوتی ہے کہ ہر جگہ صفائی ہونی چاہیے راستہ صاف ہو اور ہر چیز صاف ہو ٹوائلٹ کا فلور صاف ہونا چاہیے ٹوائلٹ کی سیٹ صاف ہونی چاہیے ہر جگہ پر کہیں پانی گرا ہوا نہ ہو اور اس کی صفائی کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے باقاعدہ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر بورڈ کہ یہ وہ ٹوائلٹ ہے جسے ہر بیس منٹ میں صاف کیا جاتا ہے یہاں پر ذرا بھی گندگی برداشت نہیں کی جاتی ہے لیکن لوگوں کا یہ حال یہ ہے کہ بھائی صفائی کا باہر کو اتنا خیال ہے اور اندر یہ حال ہے صرف کھولی پیشاب کیا بند کیا چلا گیا نہ پانی کا اہتمام ہے نہ صفائی کا اہتمام ہے اور اس کے علاوہ بیت الخلا میں صرف ٹوائلٹ پیپر پر اتفاع ہو گیا نہ پانی کا استعمال ہو رہا ہے اسلام نے ہمیں یہ سکھلایا کہ تمہاری صفائی صرف پبلک کو بتانے کے لیے نہیں ہے کہ تم باہر بہت صاف رہو تھوڑا پرفیوم چھانٹ دو اور لوگوں کو لگے بہت صاف ہے ارے اندر کی گندگی کو بھی دور کرو تمہیں پانی کے استعمال کا حکم دیا گیا باقاعدہ فرمایا گیا کہ مسجد قبا والوں کی جو اللہ نے تعریف کی ہے ان کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ وہ ڈیلے کا بھی استعمال کرتے تھے اور ڈیلے کے بعد پانی کا استعمال کرتے تھے ہمارے زمانے میں ٹوائلٹ پیپر کا بھی استعمال ہو اور اس کے بعد پانی کا بھی استعمال کیا جائے ایسی باقی کا ہماری شریعت میں ہمیں حکم دیا ہے تو اس کا اہتمام کرنا ہے خصوصی طور پر میں اپنے اسکولس کالجز یونیز کے بچوں کو بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو اس بات کا بہت بہت احتمام کرنا ہے سکول میں کالیجز کے ٹوائلٹ میں جا کر گیروں کی طرح ہم بھی کھڑے کھڑے پیشاب کر لیں یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے دو قبروں کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ان دونوں قبر پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے اور آگے فرمایا وَمَا مَعَدَّبَانِ فِي کبیر انہوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے یعنی پبلک اسے بڑا گناہ ہے لوگ اس سے بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں لیکن اس پر بھی آدھا بے قبر ہو رہا ہے پہلے کا گناہ یہ ہے یہ چگلی کیا کرتا تھا ادھر کی ادھر کیا کرتا تھا اور دوسرے کا گناہ یہ ہے یہ پیشاب سے احتیاط نہیں کیا کرتا تھا پیشاب کے قطرے اس کے باڈی پر پر کپڑے لگ جائے اس اس اس سے کا اہتمام نہیں تھا تو پر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے آج ہمیں یہ نہیں کہا جائے کہ دو تھرو لٹر ادھر ادھر بورڈ لگا دیے گئے ایک ایمان والے کو نہیں حکم دینا چاہیے ایمان والے وقت اس کی شریعت نے سکھایا ہے کہ وہ پاک صاف رہتا ہے خصوصی طور پر اگر ہمارا بن ٹیوزڈے کو بن والا کر بن لے کر جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم منڈے کی رات سے اپنا بن باہر رکھتے ہوتا یہ ہے ہے راتوں کو باہر نکال دیا جاتا اب راتوں کو چوہے گھوم رہے ہیں بلیاں گھوم رہی ہے وہ بن کے اندر چلے جاتے ہیں ساری چیزوں کو باہر نکال کے پورا راستہ خراب ہو جاتا ہے ارے ارلی مارننگ ٹیوزڈے کو بھی تو اپنا بن وہ رکھ سکتا ہے اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں ہمارے یہاں پر سب سے پہلے تو اللہ حفاظت فرمائے کہ کتنا سیا ہوتا ہے کھانوں کا کہ دسترخان پر جو بچا پورا دسترخان لپیٹ کر بن میں ڈال دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس روزی کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس کے علاوہ جب ہم کھانا ڈالنے والے ہیں ذرا اچھی طریقے سے اسے بیگ میں ریپ کر دیں اس لیے کہ ہم نے ایسے ہی کھانے کو ڈال دیا اب یہ چوہے بلی وغیرہ ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ کھول کر سب نکال دیتے ہیں راستے میں سب کچھ پھیل جاتا ہے اس کی بنا پر گندگی بھی ہوتی ہے بیماری بھی پھیلتی ہے بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کبوتر کو دانے کھلانے کا تو جہاں دیکھو وہاں گیہوں ڈال دیا چاول ڈال دیا برڈس کو جو کچھ چاول بچا کر رکھ دیا کہ برڈس بےچارے بھوکے آ کر کھا لیں گے ارے برڈس کو تھوڑی پتا ہے کہ جتنا چاول رکھا ہے سب پورا کرنا ہے وہ تھوڑا کھائیں گے چھوڑ کر چلے جائیں گے اب وہ چاول سڑ رہا ہے وہ کھانا سڑ رہا ہے وہ بریڈ کے کرم سڑ رہے ہیں اس میں کیڑے پڑ رہے ہیں گندگی پھیل رہی ہے اس لیے ان باتوں کا ہم ایمان والوں کو بہت خیال رکھنا ہے ہے اور سپیشلی طور پر میں ہمارے نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ چھنگرم اور ببلیز کھانے کی اتنی عادت ہے پھر جہاں چاہا وہ تھوک دیا اب وہ کارپیٹ پر تھوک دیا گیا ہے لوگوں کے شوز میں آ رہا ہے لوگوں کے بال میں چھپک جاتا ہے ان تمام باتوں کا ہم ایمان والوں کو بہت خیال رکھنا ہے اسلام نے نظافت کا بھی حکم دیا ہے طہارت کا بھی حکم دیا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بل بلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبا آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کنپٹی پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے تو ایک نوجوان انصاری صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جن کو خدا نے تمہارا تابع بنایا ہے اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکھا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو احتمام دیکھو اسلام میں کہ جانوروں کو بھی ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو ان فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب دیا جائے گا اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے اور اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نیا کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے الحمد للہ کسانی ما اواری بھی عورتی وہ بھی فی حیاتی جس کا ترجمہ یہ ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے وہ لباس عطا فرمایا جس سے میں اپنا جسم چھپاتا ہو اور اپنی زندگی میں زیب و زینت حاصل کرتا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ نیا لباس پہن کر یہ دعا پڑھے اور پھر دعا کو پڑھنے کے بعد پرانا لباس صدقہ کر دے تو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ کی حفاظت اور امانت میں رہے گا ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کی ہر دن و رات میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن و رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے ایک گناہ کے بارے میں میں قرآن اللہ فرماتا ہے جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور تم کو دھوکے بعد شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزک والوں میں شامل ہو جائے آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا اے جنت والو تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں ساری بھلائی تیری قدرت میں ہے اللہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے تو وہ کہیں گے ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے اے اللہ تو نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں دی اللہ فرمائے گا یا میں تمہیں اس سے بھی بہتر نعمت عطا کرو وہ عرض کریں گے اس سے بہتر اور کون سی سی نعمت ہوگی تو اللہ فرمائے گا میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا طب نبی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں اور ان سے ایک ختنہ کرنا ہے فائدہ ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر ایکزیما اور گردے کی پتری جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر میں ایک نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے لہذا اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور میں ایک مرتبہ پھر یاد دلا دوں کہ انشاءاللہ تعالی آج ایک بجے ہماری مسجد میں جمعہ کی نماز سے پہلے مولانا عبد الرحیم صاحب روی روی کا بیان ہوگا تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے جمعہ کا مبارک دن ہے کثرت سے درود پاک کا اہتمام ہو آئیے سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی